سورہ آل عمران آیت سولہ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار لوگ دنیا کی چیزوں پر فریفتہ ہوتے ہیں عورت بیٹے سونا چاندی کے ڈھیر قیمتی گھوڑے مویشی کھیت حالانکہ یہ وقتی فائدے کی چیزیں ہیں ہمیشہ کی کامیابی نہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے جو کچھ تیار فرمایا ہے وہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے وہ ہے ہمیشہ کی جنت حوریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا یہ دائمی نعمتیں جن متقی بندوں کے لیے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں قرآن مجید کا بیان فرمودہ ایک اور استغفار اہل تقوی کی دعا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے